نرم گدا اور گرم صحرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آپ پر زیادہ تر نوجوان اور کمزور طبقات کے لوگ ایمان لائے جبکہ سرداران قریش نے آپ کی دعوت کو رد کر دیا جب دعوت پھیلنے لگی تو ان سرداروں کو اندیشہ ہوا کہ یہ نیا مذہب ان کی طاقت کو مکمل طور پر ختم نہ کر ڈالے چنانچہ ابتدا میں انہوں نے مسلمانوں کو زبانی کلامی سمجھانے کی کوشش شروع کی اس میں ناکامی کے بعد انہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے اس ظلم کا سب سے بڑا نشانہ وہ غلام اور کنیز بنے جن کا کوئی والی وارث نہ تھا ان میں بلال یاسر سہیب خباب عمار سمیا رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے نام نمایاں ہیں انہیں بری طرح مارا پیٹا جاتا گلیوں میں گھسیٹا جاتا بھوکا پیاسا قید کیا جاتا جلتے لوہے سے داغا جاتا اور صحرا کی تپتی دوپہر میں زمین پر ننگے بدن لٹا کر اوپر گرم پتھر رکھ دیے جاتے مگر وہ لوگ دین پر قائم رہے ہم لوگ اس طرح کی باتیں جب لکھتے یا پڑھتے ہیں تو ٹھنڈے کمرے گرم لحاف نرم گدے میں بیٹھے ہوتے ہیں اسے کوئی کہانی سمجھ کر سرسری طور پر گزر جاتے ہیں ہمیں نہیں احساس کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی اور ان کے اصحاب کی بے پناہ قربانیوں کی وجہ سے ہمیں ہمیشہ کے لیے صورتحال سے نجات دلا دی ہے ہمیں یہ احساس ہو جائے تو ہم پروردگار کے لیے سراپا شکر نبی رحمت علیہ السلام اور ان کے صحابہ کے لیے سراپا درود بن جائے مگر ہم نرم گدے اور گرم لحاف میں سوتے ہیں اور فجر میں اٹھنا بھول جاتے ہیں پیٹ بھر کھاتے ہیں اور نماز چھوڑ دیتے ہیں کاروبار اور تفریح میں ہمیں اللہ کی یاد نہیں رہتی جتنا کچھ ہمارا اسلام ہے وہ ذہنی عیاشی زبانی جمع خرچ روحانی انٹرٹینمنٹ کے سوا کچھ نہیں کاش ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ پچھلوں کی قربانیوں نے ہمارے لیے دین پر عمل کتنا آسان کر دیا ہے ہمیں گرم صحرا میں ظلم سہ کر نہیں نرم گدوں میں آسانی کے ساتھ دین پر عمل کرنا ہے نبی رحمت کی شادیاں کچھ سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو نشانہ بنانے والے مستشرقین نے ہمیشہ دو چیزوں کو نمایاں کیا ہے ایک آپ کی شادیاں اور دوسری آپ کی جنگی مہمات یہ مستشرقین زیادہ تر مسیحی رہے ہیں جن کے مذہب میں رہبانیت کی بھرپور آمیزش ہو گئی ہے رحبانیت کے تصورات کے تحت شادی نہ کرنا ایک بہترین عمل اور جنگ و جدل سے بچنا عبادت ہے اس پس منظر میں ان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں یہی چیزیں سب سے زیادہ قابل اعتراض لگتی ہیں آج کل بھی وقفے وقفے سے مغرب میں توہین رسالت کے جو واقعات کارٹونز اور فلموں کی شکل میں سامنے آتے ہیں ان میں انہی دو چیزوں کو نمایاں کیا جاتا ہے پیش نظر مضمون میں ہم حضور کی شادیوں کے حوالے سے بعض حقائق پر توجہ دلا رہے ہیں تاکہ اپنے پرائے شادیوں کی تعداد کے بجائے ان حالات کو دیکھ کر حضور کی سیرت کے بارے میں کوئی رائے قائم کریں جہاد پر تبصرہ کبھی بعد میں کیا جائے گا یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد شادیاں کیں مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پچیس برس عفیف زندگی گزارنے کے بعد آپ نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا اور پھر اگلے پچیس برس تک آپ نے کسی اور خاتون سے شادی نہیں کی عرب کے کلچر میں کسی مرد کی دوسری تیسری شادی ایک معمولی بات تھی مگر آپ نے نہ صرف ایسا نہ کیا بلکہ جب اعلان نبوت کے بعد قریش کے سرداروں نے آپ کو پیشکش کی کہ عرب کی حسین ترین عورتوں کو آپ سے بیاہ دیا جائے تو آپ نے ایسی کسی پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا سوال یہ ہے کہ جو نقشہ مستشرقین کھینچتے ہیں اس نقشے کا انسان جوانی میں شادی سے قبل کیسے بے داغ رہ سکتا ہے شادی کے بعد وہ پچیس برس تک کیسے صرف ایک خاتون سے نکاح پر کنات کر سکتا ہے جس شخص کی جوانی کی سیرت یہ ہو وہ بڑھاپے میں اچانک شادیوں کا شوق کس طرح خوشی خوشی پال سکتا ہے مزید یہ کہ آپ کی شادیوں کی نوعیت یہ نہیں کہ آپ نے ایک دم عورتوں سے اپنا حرم بھر لیا ہو بلکہ ایک نبی رسول لیڈر اور ایک رول ماڈل کے طور پر جب جب ضرورت لاحق ہوئی آپ نے شادیاں کیں پھر جن خواتین سے شادی کی ان میں سیدہ عائشہ کو چھوڑ کر سب بیوہ اور متعلقہ اور بال بچے دار خواتین تھیں اس پر بھی آپ پر یہ پابندی تھی کہ آپ اپنی کسی بیوی کو طلاق دے کر خود سے الگ نہیں کر سکتے تھے نہ ایک مخصوص دائرے سے باہر شادی کر سکتے تھے پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حضرت خدیجہ کے بعد بیوی کی حیثیت سے جو خاتون آپ کی زندگی میں آئیں وہ ایک نوجوان قواری خاتون یعنی سیدہ عائشہ تھیں احادیث اور سیرت کی کتابوں میں یہ بات واضح ہے کہ سیدہ ہی آپ کے لیے سب سے محبوب ہستی تھیں مگر اس کے باوجود آپ نے جب متعدد شادیاں کی تو عدل کی غرض سے خود پر یہ پابندی عائد کر دی کہ آپ کا وقت تمام بیویوں میں یکساں تقسیم ہوگا گویا محبوب بیوی کے ساتھ جو وقت آپ گزار سکتے تھے اس کا ایک بڑا حصہ اب دوسری خواتین میں تقسیم ہو گیا جس سیرت کا نقشہ یہ مستشرقین کھینچتے ہیں کیا اس نقشے کا انسان اسی طرح بیوہ اور متعلقہ خواتین سے شادیاں کر کر خود پر طرح طرح کی پابندیاں لگاتا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ جوانی کے تلاتم سے بے داغ گزرنے والا انسان بڑھاپے کی پرسکون لہروں میں اپنی کشتی بے قابو ہونے دے شادیاں جب خواہش نفس کے لیے کی جاتی ہیں تو خوبصورت ترین عورتوں کا انتخاب کیا جاتا ہے عرب کے سردار نے جن کے جنبش ابرو پر سب کچھ ممکن تھا کیا ایسی ہی خواتین سے شادیاں کی تھیں اگر ان سب سوالوں کے جواب نفی میں ہیں اور بلا شبہ نفی میں ہیں پھر درود و سلام بھیجیے ذات پر جس نے اپنے آئلی سکون کو اللہ کے حکم اور معاشرے کی ضروریات پر قربان کر دیا ہیرو کی تلاش ہر انسان فطرتاً ساری زندگی اپنا ایک ہیرو تراش کر اس کی تحسین کرتا رہتا ہے بعض لوگ کسی دوسرے کے بجائے ہیرو کے اس منصب پر اپنی ذات کو فائز کر دیتے ہیں اور ساری زندگی نرگس کے پھول کی طرح اپنے عشق کا آپ شکار ہو کر پانی میں اپنا ہی عکس دیکھتے رہتے ہیں باقی لوگ اپنا ہیرو خارج میں تلاش کرتے ہیں حقیقی دنیا میں چونکہ سپر مین نہیں پائے جاتے اس لیے جو بھی برا بھلا ہیرو مل جائے لوگ اسی میں سپرمین کی خصوصیات جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے اپنے ذوق اور حالات کے لحاظ سے لوگ کسی مذہبی یا قومی لیڈر کھلاڑی یا فنکار یا اپنے قریبی حلقے میں موجود کسی شخص میں اپنا یہ شوق پورا کر لیتے ہیں اس عمل میں یہ لوگ اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ ہر ہیرو کے پیچھے درجنوں عوامل کام کر رہے ہوتے ہیں جن کی غیر موجودگی میں ہر ہیرو ایک زیرو بن جاتا ہے مگر اس حقیقت سے بے نیاز ہم سب اپنے اپنے ہیرو کی تحسین تعریف اور تکبیر میں زندگی گزار دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر یہ صرف اللہ جل جلالہ کی ہستی ہے جو اپنی ذات میں کامل اور غنی ہے جو صاحب کمال ہے مگر کمال کو ظہور میں لانے کے لیے کسی کا محتاج نہیں جو صاحب جمال ہے مگر حسن کی انتہا کو تخلیق کر کے بھی بے پرواہ رہتا ہے کہ اس کو سراہا جائے جو الحی القیوم ہے مگر اپنی زندگی اور بقا کے لیے کسی کا احسان مند نہیں جو ہر لمحے سنائی کے معجزے تخلیق کرتا ہے مگر اپنی قدرت کاملہ کے ظہور کے لیے ہر فانی مخلوق کی مدد سے بے نیاز ہے آہ لوگ صنم تراشتے ہیں ہیرو تراشتے ہیں مگر محبوب حقیقی معبود برحق اور اس صاحب کمال کو بھول جاتے ہیں جو کائنات میں اصل اور واحد ہیرو ہے مگر کیا کیجئے کہ خدا جس طرح نہ ماننے والوں کو نظر نہیں آتا ماننے والوں کو بھی نظر نہیں آتا ورنہ ہیرو کی تلاش ختم ہو جائے اسٹریس اور ٹینشن دور جدید میں روزمرہ زندگی کے اسٹریس نے انسانی صحت کو بہت متاثر کیا ہے تاہم کم ہی لوگ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ سٹریس یا دباؤ اپنی ذات میں کوئی منفی چیز نہیں بلکہ یہ ہماری بقا اور ترقی کا ضامن ہے مثلا اگر کسی گھر میں آگ لگ جائے تو اس کے مکینوں میں فوراً آگ پر قابو پانے کا شدید جذبہ پیدا ہوگا اسی بنا پر لوگ فوراً حرکت میں آ کر آگ بجھانے کی کوشش کرتے ہیں مشکل حالات میں پیدا ہونے والا یہی جذبہ محرر کا اسٹریس ہے تاہم اسٹریس اور اس کے رد عمل میں پیدا ہونے والی جسمانی اور ذہنی کاوش کے بیچ میں ایک چیز ہوتی ہے یہ ٹینشن یا تناؤ ہے اسٹریس جیسے ہی پیدا ہوتا ہے ذہن کچھ کیمیکل خارج کرتا ہے جو ہمارے اعصاب یا نروس سسٹم پر زبردست تناؤ پیدا کر دیتے ہیں یہی تناؤ جسم میں وہ اضافی توانائی پیدا کرتا ہے جو کسی مشکل سے نمٹنے میں ہمیں مدد دیتی ہے جب مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو اسٹریس ختم ہو جاتا ہے اور نتیجے کے طور پر پر ٹینشن یا تناؤ بھی ختم ہو جاتا ہے تاہم جب انسان مستقل میں رہنے لگے تو اس کے نتیجے میں احساب پر مسلسل تناؤ تاری رہتا ہے پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسٹریس ختم ہو جاتا ہے مگر ہمارے اعصاب کو تناؤ میں رہنے کی عادت ہو جاتی ہے انسانی جسم کو جو نقصان پہنچتا ہے وہ اسٹریس سے نہیں بلکہ اسی تناؤ سے پہنچتا ہے دل کا مرض بلڈ پریشر میدے اور نظام کے مسائل کی اصل وجہ یہی ہے اس اس لیے مسئلے کے حل کی بنیادی کنجی یہ ہے کہ جب بھی اسٹریس طویل ہونے لگے فوراً اس چیز کا جائزہ لیا جائے کہ کیا ہم مستقل تناؤ میں تو نہیں اگر ہے تو گہری سانس لے کر کسی کھیل کو اختیار کر کے کسی تفریح میں شامل ہو کر یا کسی اور طریقے سے ٹینشن کو دور کریں کیونکہ انسان کے لیے زہر قاتل یہی ٹینشن ہے نارمل انسان سر میں آج کل بہت سکون سے ہوں میں ان کا یہ جملہ سن کر حیران رہ گیا کیونکہ آج سے پہلے کئی دفعہ وہ میرے پاس اپنی پریشانی اور ٹینشن کا مسئلہ لے کر آئے تھے میں کچھ نہیں بولا لیکن میری خاموشی میں پوشیدہ سوال کو پڑھتے ہوئے وہ خود ہی گویا ہوئے میں نے اپنے گھر سے اخبار کو تو پہلے ہی بند کرا دیا تھا مگر انٹرنیٹ پر روزانہ تین چار اخبارات کا مطالعہ کرتا تھا اب انہیں بھی چھوڑ دیا فیس بک سے چن چن کر ان لوگوں کو اپنی فرینڈ لسٹ سے نکال باہر کیا جو سیاسی اور مذہبی اختلافات فرقہ واریت اور ملکی حالات کے بارے میں منفی خبریں دینا اپنا فرض سمجھتے تھے ٹی وی پر آنے والے تمام نیوز چینل دیکھنا بند کر دیے موبائل پر خبروں کی اپ ڈیٹ آتی تھی وہ بھی بند کرا دی اب میں فارغ وقت میں اچھی کتابیں پڑھتا ہوں گھر والوں سے باتیں کرتا ہوں دوسروں کے دکھ درد میں دلچسپی لیتا ہوں کسی کی مدد کرنا ممکن ہو تو وہ کر دیتا ہوں قرآن مجید سمجھ کر پڑھ لیتا ہوں بس اب زندگی میں سکون ہی سکون ہے اور ملکی حالات و معاملات میں نے ان کے اس سابقہ پس منظر کی روشنی میں انہیں چھیڑتے ہوئے سوال کیا کیونکہ وہ ملکی اور بین الاقوامی حالات اندرونی اور بیرونی سازشوں اور اسی نوعیت کی دیگر چیزوں کو لے کر ہمیشہ انتہائی پریشان رہتے تھے اب میں نے سمجھ لیا کہ مجھے انہی چیزوں کے بارے میں پریشان ہونا چاہیے جہاں میں کچھ کر سکتا ہوں اور وہ جگہ صرف میرا قریبی حلقہ ہے باقی معاشرے کے لیے فیس بک پر آپ کے پیج سے ایمان و اخلاق اور مثبت سوچ کی باتیں آگے شیئر کر دیتا ہوں میں نے انہیں مبارکباد دیتے ہوئے مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا آخر کار انہوں نے ایک نارمل زندگی گزارنا شروع کر دی تھی اندھیرے یورپ کی پیروی او بزبیک سولہویں صدی کا ایک یورپی مصنف مورخ سیاستدان اور سفارتکار تھا وہ سلمان علی شان کے دور حکومت میں سن پندرہ سو باون تا پندرہ سو باسٹھ کستنطنیا کے دربار میں بطور آسٹریلوی سفیر تعینات رہا وہاں قیام کے دوران میں اس نے اپنی مشہور زمانہ تصنیف ٹرکش لیٹرز لکھی جو عثمانی خلافت اور ترکوں کو سمجھنے کے لیے اس دور کے یورپ کے لیے سب سے اہم ماخذ بن گئی اس نے ترکوں کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ ترکوں کو جب کوئی غیر معمولی اہلیت کا آدمی مل جاتا ہے تو وہ اس کی بہت قدر و منزلت کرتے ہیں لیکن ہم یعنی یورپین کسی آدمی کی قابلیت کی قدر کرنا نہیں جانتے ہم نہیں جانتے کہ اسے تعلیم و تربیت دینا ہمارا فرض ہے جبکہ ترک قابل آدمیوں سے کام لینا جانتے ہیں بزبیک سلیمان کا ہم اثر ہے جس کے دور میں عثمانی خلافت کا اقتدار مشرقی یورپ سے آگے بڑھ کر وسطی یورپ میں آسٹریا تک جا پہنچا تھا اور موسم خلاف نہ ہو جاتا تو اپنی آخری یلغار میں سلیمان ویانا پر قبضہ کر چکا ہوتا آہیائے علوم کے جوش سے سرشار جنوبی یورپ جو اس وقت یورپی تہذیب و ثقافت اور قوت کا مرکز تھا اور جس نے کچھ عرصے بعد مسلمانوں کو اندلس سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا تھا ترکوں کے نام سے لرزتا تھا جبکہ دنیا کے تین بر اعظموں یعنی ایشیا افریقہ اور یورپ میں ترکوں کا اقتدار قائم تھا عام طور پر مسلمان ماضی کے اپنے اقتدار کو اپنی قوت و بہادری اور اپنی شکستوں کو اغیار کی سازشوں کا نتیجہ بتاتے ہیں تاہم کسی قوم کے عروج و زوال میں جو اہم ترین اور بنیادی وجہ ہوتی ہے بزبیک نے اپنے مشاہدے کی بنیاد پر اسے بہت عالی طریقے پر بیان کر دیا ہے یعنی جو اقوام اپنے قابل لوگوں کی قدر کرتی ہیں تو عظمت حاصل کرتی ہیں اور جو نہ کریں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں بزبیک اور سلیمان دونوں جن تہذیبوں سے تعلق رکھتے تھے وہ اس کا ایک بہترین نمونہ ہے ترکوں کا طریقہ تھا کہ وہ غیر اقوام کے بچوں کو اپنے ہاں لاتے اور انہیں بہترین تربیت دیتے پھر ان میں سے بہترین لوگوں کو بلا تعصب اعلیٰ فوجی اور سیاسی عہدے عطا کر دیتے جبکہ یورپ کا بادشاہی اور مذہبی نظام اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا کہ ہر باصلاحیت آدمی کو کچل کر رکھ دے اور مخصوص خاندانوں اور ایک خاص طبقے کا اقتدار باقی رہے یورپ میں یہ صورتحال حال اٹھارویں صدی تک باقی رہی مگر اس کے بعد استحصالی طبقات کو شکست ہو گئی آج حال یہ ہے کہ مغربی ممالک ترکوں کی طرح دیگر اقوام کے اعلیٰ ترین صلاحیتوں کے نوجوانوں کو اپنے ہاں لاتے ہیں اور بہترین مورات دے کر ان کی صلاحیت سے فائدہ اٹھاتے ہیں یہ صلاحیت ان کے قوت میں مسلسل اضافے اور ان کے زوال کو روکنے میں بہت معاون ثابت ہو رہی ہے جبکہ دوسری طرف مسلمانوں اور خاص کر اہل پاکستان کم و بیش اسی جگہ پر کھڑے ہیں جہاں قرون وسطی کے عہد جاہلیت کا یورپ تھا جہاں بادشاہ اور اشرافیہ عام لوگوں کو تعلیم و تربیت تو کیا دیتے الٹا ان سے جینے کا حق چھین رکھا تھا وہ ان کا خون نہ چوڑتے اور بدترین معاشی اور سیاسی استحصال کا نشانہ بناتے چرچ ہر مختلف آواز کو سنتے ہی ان کے ختم کر دینے کا فرمان جاری کر دیتا یورپ کی مسیحی عدالتیں اہل علم و فن پر بددینی کے فتوے لگا کر انہیں قتل کر رہی تھیں تنقید اور اختلاف کرنے والے ہر شخص کے لیے جینا مشکل تھا ان کی کتابیں جلا دی جاتی اور وطن میں رہنا دشوار کر دیا جاتا قابل اور بہتر لوگوں کی اسی ناقدری نے یورپ کو صدیوں اندھیرے میں رکھا اگر آج ہم اسی اندھیرے یورپ کی پیروی کریں گے تو یہی اندھیرا ہمارا انجام ہوگا تیرا ملنا تیرا نہیں ملنا کسی شاعر نے اپنے محبوب کے وصل و فراق کے بارے میں کیا خوب کہا ہے تیرا ملنا تیرا نہیں ملنا اور جنت کیا اور جہنم کیا شاعری میں یہ مبالغہ عام ہے مگر حقیقی دنیا میں ایک بندہ مومن بار بار اس تجربے سے گزرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں یہ مرحلہ بار بار آتا ہے کہ کسی وقت انسان پر شوق کا غلبہ ہوتا ہے عبادات میں دل لگتا ہے آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہیں دل ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے گناہ سے فطری کراہیت محسوس ہوتی ہے مگر پھر ایک روز اچانک یہ کیفیت رخصت ہو جاتی ہے شوق تو دور کی بات ہے اعمال صالحہ کی طرف طبیعت کا رجوع باقی نہیں رہتا گناہ کی شدید خواہش بیدار ہو جاتی ہے دنوں تک انسان کو یاد بھی نہیں آتا کہ اس کا کوئی رب ہے انسان بہت جبر کرتا ہے تو رسمی طور پر نماز کے نام پر کچھ اٹھک بیٹھک ہو جاتی ہے مگر کسی عبادت میں دل نہیں لگتا پہلی کیفیت صاحب ایمان کے لیے اگر جنت ہوتی ہے تو یہ دوسری کیفیت جہنم سے کم نہیں ہوتی مگر حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص کو اس مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے یہ دونوں کیفیات راہ خدا کے راستے کا لازمی موڑ ہیں پہلا موڑ اس لیے آتا ہے کہ انسان خدا سے تعلق کی لذت کا تجربہ کر کے اس روحانیت میں جینا سیکھ لے جو اسے حیوانیت سے بلند کرتی ہے مگر یہ کیفیت اگر مستقل رہے گی تو انسان کا امتحان ختم ہو جائے گا کیونکہ نیکی میں مزہ اور گناہ سے نفرت اگر مستقل کیفیات ہو جائیں تو پھر اجر کا کوئی سوال باقی نہیں رہتا اسی لیے یہ کیفیت رخصت ہو جاتی ہے ایسے میں مخلص اور حساس لوگ پریشان ہو جاتے ہیں وہ اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دھتکار دیے جانے کے مترادف سمجھتے ہیں وہ اسے اپنے کسی گناہ کا نتیجہ سمجھنے لگتے ہیں حالانکہ اکثر اوقات یہ کیفیت اللہ تعالیٰ کی اسی طریقے کے مطابق ہوتی ہے جس کے مطابق وہ کائنات کا پورا نظام چلاتے ہیں یعنی دن کے بعد رات بھی ہوتی ہے بہار کے بعد خزاں بھی آتی ہے نہ رات بری ہے نہ ہی خزاں بفائدہ ہے ہر ایک کی اپنی مصلحت ہے اور اس کیفیت کی مصلحت یہی ہے کہ انسان کا امتحان ہو جائے کہ وہ مزے کے لیے عبادت کرتا ہے یا خود پر جبر کر کے بھی عبادت کر سکتا ہے اسی طرح اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ کیفیت انسان کے اندر پیدا ہونے والے تکبر کو دور کرتی ہے ہر وقت یادِ الہی اور نیکی کی کیفیت بہرحال انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ وہ کوئی بہت بڑی ہستی بن چکا ہے مگر ایسے میں دوری کے یہ لمحات اسے واپس ایک عام اور آجز انسان ہونے کا احساس دلاتے ہیں اس احساس کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے اور اسی کیفیت کی وجہ سے انسان اللہ کے ہاں بہت مقبول ہو جاتا ہے اس کیفیت کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اس سے گزر کر ہی کوئی انسان معرفت اور قرب الہی کی منزل کے قریب پہنچتا ہے یہ گویا سفر کی تعبیر ہے جس میں خوشنما باغات بھی آتے ہیں اور لق و دق صحرا بھی آتے ہیں چنانچہ اس کیفیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا اپنے رب کی طرف سفر مسلسل جاری ہے اور اگر بندہ مایوس ہوئے بغیر عمل صالح کو خلاف طبیعت ہونے کے باوجود جاری رکھے تو نہ صرف قرب الہی کی کیفیات دوبارہ لوٹ آتی ہیں بلکہ انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ دوسروں کی تربیت اور رہنمائی بھی کر سکے چنانچہ یہ کیفیت دراصل ایمان میں ترقی کی علامت ہے نہ کہ ایمان کے سلب ہو جانے کی کوئی نشانی حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے زمانہ قدیم کا انسان گاؤں دیہاتوں میں فطرت کے اندر جیتا تھا اس کے ہر طرف پرندے چہچہاتے تھے رنگ برنگے پھول کھلے ہوتے تھے دور دور تک فصلیں لہلہاتی تھیں بارش ہوتی تو دور تک پھیلی زمین گل و گلزار ہو جاتی جگہ جگہ سبزہ زار اور گلزار وجود میں آ جاتے تھے رات ہوتی یا مناظر سمٹ جاتے مگر تاروں بھرا جگمگاتا آسمان انسان کو اپنے سحر میں جکڑ لیتا چاندنی راتیں ہوتی تو آسمان چاند سے اور زمین چاندنی سے سج جاتی پھر سورج تو ہر صبح و شام اپنے جلوے افق پر بکھیرتا رہتا اور نگاہیں انہیں سمیٹتی رہتی تھیں فطرت آج بھی وہی ہے مگر اب کائنات کے بارے میں ہمارا علم بہت بڑھ چکا ہے کائنات اور خود انسان کے بارے میں جو حیرت انگیز معلومات سامنے آئی ہیں ان کا مطالعہ انسان کو ہلا کر رکھ دیتا ہے یہ معلومات اتنی حیرت انگیز اور تفصیلی ہیں کہ سارے درخت قلم اور سمندر سیاہی بن جائیں تب بھی یہ حیرت انگیز تفصیلات ختم نہ ہوں فطرت کا مطالعہ اور سائنس کا علم ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہاں ہر جگہ آرٹس اور سائنس کے ہر شعبے کے شہکار موجود ہیں مصوری موسیقی انجینئرنگ آرکیٹیکچر میتھس غرض ہر شعبہ علم کا ماہر جو آخری چیز تخلیق کر سکتا ہے خدا اس سے کہیں بڑھ کر اعلیٰ چیزیں پہلے ہی بنا چکا ہے ایک بندہ مومن جب یہ دیکھتا ہے تو تڑپ اٹھتا ہے وہ کتنا ہی قادر الکلام کیوں نہ ہو اسے لگتا ہے ہر انسانی بیان خالق کائنات کی صفات و کمالات کو بیان کرنے میں آخری درجے میں عاجز ہے اپنی بے کسی پر اس کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور وہ یہ کہہ کر چپ ہو جاتا ہے کہہ دے کہ سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے پالتو مرغی کا شکار کسی ستم ظریف نے میاں بیوی کے رشتے میں مرد کی محبت کو اس طرح بیان کیا ہے کہ ایک شوہر کا اپنی بیوی سے اظہار محبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے پالتو مرغی کا شکار کھیلنا یہ بات مزاحیہ انداز میں مردوں کی ایک بڑی کمزوری کا بیان ہے وہ کمزوری یہ ہے کہ میاں بیوی کے رشتے میں بندھنے کے بعد بحثیت عورت بیوی کی کشش کم ہو جاتی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت دفعہ اس کی ذمہ داری خواتین کے سر بھی ہوتی ہے جو بچوں کی پیدائش کے ساتھ ہی شوہر اور خود اپنی ذات سے بھی بے پرواہ ہو جاتی ہیں گھر میں ماں آ جاتی ہے اور بیوی رخصت ہو جاتی ہے تاہم ایسا نہ ہو تب بھی مرد فطری طور پر بیوی میں بحثیت عورت اس طرح دلچسپی نہیں لیتے یہ چیز اکثر میاں بیوی کے رشتے میں نہ چاکی اور بعض اوقات گھر کی خرابی کا سبب بن جاتی ہے ایسے میں یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا تکمیل لذت کے نہیں بلکہ تعارف لذت کے اصول پر بنائی ہے اس دنیا کی ہر نعمت جیسے ہی دسترس میں آتی ہے اپنی کشش کھو دیتی ہے یہ بظاہر اس دنیا کا سب سے بڑا المیہ ہے لیکن اس واقعے کا اصل مقصد انسان کو یہ بتانا ہے کہ یہ دنیا سب کچھ پا لینے کی نہیں بلکہ اس جنت کے تعارف کی جگہ ہے جس کا ہر عیش دائمی اور ہر لذت ابدی ہوگی یہ حقیقت جاننے کے بعد انسان کی اصل توجہ اس امتحان کی طرف رہے گی جس میں کامیابی کا نتیجہ یہ لافانی جنت ہوگی ایسا انسان اپنی بیوی کی ڈھلتی جوانی کو واپس لانے یا کسی نئی عورت میں دلچسپی لینے کے بجائے اپنی بیوی سے جیسی کہ وہ ہے محبت کرے گا کیونکہ یہ محبت ہی گھر میں ایک پاکیزہ ماحول پیدا کرے گی یہی پاکیزگی اس کو اور اس کے خاندان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب و کامران کرے گی اسلامی زندگی اور اسلامی نظام قرآن مجید اپنے آغاز ہی میں سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کے شروع میں اپنا تعارف یہ کراتا ہے کہ وہ متقیوں اور انسانوں کے لیے ہدایت ہے یہ بات مختلف اسالیب میں ان گنت مقامات پر دہرائی گئی ہے قرآن مجید اپنی اس ہدایت کا نتیجہ دنیا کی اصلاح اور آخرت کی فلاح کی شکل میں بیان کرتا ہے یعنی اس کی بات مان کر دنیا کے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں اور انسانوں کو آخرت کی ابدی کامیابی نصیب ہوتی ہے آخرت کا معاملہ تو قیامت کے دن ہی معلوم ہوگا لیکن دنیا کے بارے میں بڑی حد تک یہ بات واضح ہے کہ مسلمانوں اور اہل پاکستان کے اجتماعی معاملات کسی پہلو سے بھی ٹھیک نہیں ہیں جبکہ قرارداد مقاصد سے لے کر ختم نبوت کی آئینی ترمیم تک اور قصاص اور دیت سے لے کر حدود تک نظام سلاد سے لے کر نفاذ زکاة تک دستوری سطح پر تبلیغی تحریکوں سے لے کر جہادی تحریکوں تک داڑھی سے لے کر پردے تک اور مسجدوں سے لے کر مدارس تک اسلام کا جو غلغلہ اس ملک میں ستر برسوں سے مچا ہوا ہے اس کا کوئی عشر عشیر بھی دنیا میں کہیں نہیں پایا جاتا سوال یہ ہے کہ اسلام کے نام پر اس درجہ ہنگامہ آرائی اور جد و جہد کے باوجود کیوں ہمارے انفرادی اور اجتماعی معاملات خراب ہیں ایسا کیوں ہے کہ خدا کی نصرت کے بجائے ہم ہر جگہ ذلت و رسوائی غربت مہنگائی بد امنی اور بد اخلاقی کا دور دورہ دیکھ رہے ہیں ہمارے نزدیک اس سوال کا جواب قرآن مجید کی روشنی میں بالکل واضح ہے قرآن مجید نے جس چیز کو ہدایت کہا اور جسے اسلامی زندگی کے عملی راستے کے طور پر ہمیں دکھایا وہ ہماری مذہبی فکر میں بالکل غیر اہم ہو چکا ہے اس لیے کہیں زیر بحث بھی نہیں آتا قرآن مجید کے بتائے ہوئے اس راستے کو ہم نے قرآن کی آیات اور اسوہ حسنہ کی روشنی میں اپنی کتاب قرآن کا مطلوب انسان میں جمع کر دیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی محبت اور بندگی کے جذبے سے سرشار ہو اپنے ہر تعصب اور عقیدت کو خدا کی مرضی کے سامنے ہیچ سمجھے انسان دوسرے انسانوں کے حوالے سے عائد ہونے والے فرائض اور ذمہ داریوں میں آخری درجے میں حساس ہو لوگوں کے ساتھ احسان اور عدل کو زندگی بنا لے یہ منکرات اور فواہش سے بچ کر ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کا نام ہے اور سب سے بڑھ کر انسان ان چیزوں کا ہدف اپنی ذات اور اپنے اخلاقی وجود کو بنائے نہ کہ دوسروں پر ٹھونسنے اور نافذ کرنے کی دھن میں لگا رہے اس کے برعکس ہماری مروجہ مذہبی فکر کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو کچھ بھی دین ہے اس کا نشانہ ہمیشہ دوسروں کو بنایا جاتا ہے ہر بولنے اور لکھنے والے کی انگلی دوسروں کی طرف اٹھی رہتی ہے اس فکر میں اپنے تعصبات اور اپنے گروہ سے ہٹ کر حق کہیں نہیں پایا جاتا نہ اپنے دائرے سے باہر کسی سچائی کا ساتھ دینا جائز ہے اس فکر میں اسلام حکومتی اور دستوری سطح کے کچھ اقدامات کا یا اپنے ظاہر میں داڑھی پردہ پائنچے کو درست رکھنے اور امامہ پہننے کا نام ہے ستر برس میں ہم نے اس مروجہ اسلام کا آخری ممکنہ عروج دیکھ لیا ہے ہمارا دستور جتنا اسلامی ہو چکا ہے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا جتنے مرد و خواتین داڑھی پردہ اختیار کر سکتے تھے کر چکے اب مغربی یلغار کے بعد ان کا تناسب معاشرے میں ہر حال میں کم ہوتا چلا جائے گا جتنی لڑکیاں پردہ کریں گی اس سے دس گنا زیادہ دوبٹہ اتاریں گی اور جتنے مرد باشرہ داڑھی رکھیں گے اس سے دس گنا زیادہ لوگ داڑھیاں کٹوائیں گے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم فیصلہ کریں کہ ہمیں قرآن مجید کی بتائی ہوئی اسلامی زندگی پر عمل کرنا ہے یا اسلامی نظام کے اس تصور پر جو دستور اور فرد کے ظاہر کی تبدیلی کو ہدف بناتا ہے ہمیں خدا خوفی کے اس تصور کو اختیار کرنا ہے جو عدل و احسان کے نبوی ماڈل پر قائم ہے یا اسلام پسندی کے اس ماڈل پر قائم رہنا ہے جو احتجاج اور نعرہ بازی کو اسلام سمجھتا ہے ہمیں فلاح آخرت کا متلاشی وہ انسان چاہیے جو اپنے احتساب اور اپنی بہتری کی کوشش میں مشغول رہتا ہے یا پھر وہ جو دوسروں پر اسلام ٹھونسنے کی کوشش کرتا رہتا ہے ہمیں انسانیت کے وہ ہمدرد چاہیے جو پوری خیر خاش سے ان کی اصلاح اور ہدایت کے خواہش مند ہوں یا وہ خدائی فوجدار چاہیے جو انسانیت کو اپنوں اور غیروں کے خانے میں تقسیم کیے رکھیں ہمیں وہ حکیم دائی چاہیے جو گہری بصیرت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دین دے یا پھر وہ خدائی فوجدار چاہیے جو اندھے راہ دکھانے والوں کا کردار ادا کرتے ہیں ہمیں فرقہ پرست دیندار چاہیے یا پھر خدا پرست بندے چاہیے جو رب کی مرضی کو اپنے تعصب اور خواہش پر غالب رکھیں ہم نے ستر برس ایک تجربہ کر کے دیکھ لیا اب وقت آ گیا ہے کہ ہم مزید تباہی سے پہلے قرآن مجید کے اصل پیغام کی طرف لپکیں اگر ہم نے اس پیغام کو اختیار کر لیا تو پھر دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمارا مقدر ہے ورنہ اپنی تباہی سے ہم زیادہ دور نہیں رہ گئے تعمیری کام اور تخریبی کام اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو دنیا بنائی ہے وہ اپنے مزاج کے اعتبار سے ایک تعمیری دنیا ہے اس دنیا میں پہاڑ ہیں جو اگر ہلنے لگیں تو آبادیاں ختم ہو جائیں مگر وہ صدیوں اپنی جگہ کھڑے رہ کر انسانوں کو موسم اور جنگلات عطا کرتے ہیں اس دنیا میں سمندر ہیں جو اگر ابل پڑیں تو شہروں کو ساتھ بہا لے جائیں مگر اس کے بجائے وہ انسانوں کے سفر کے لیے اپنا سینہ مسخر کر دیتے ہیں اس دنیا میں ہوا ہے جو بے قابو ہو جائے تو زندگی کی ہر رمق کو اڑا کر رکھ دے گی مگر وہ زندگی کو تنفس جیسی لازمی چیز کی فراہمی سے آگے نہیں بڑھتی خدا کی دنیا کا یہ مزاج اس وجہ سے بنایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کچھ افراد کے لیے نہیں بلکہ تمام مخلوق کے لیے بنائی ہے تمام مخلوق کا فائدہ صرف تعمیری کام سے ہوتا ہے جبکہ تقریبی کام سے کچھ ہی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے مثلا زلزلہ طوفان اور آندھی آنے سے بھی کچھ کاروباری لوگوں کی دولت اور بڑھ جاتی ہے مگر بیشتر لوگوں کا بہت نقصان ہو جاتا ہے انسانی معاشروں کا معاملہ بھی اس سے کچھ جدا نہیں یہاں بھی تعمیری کام سے سب لوگوں کا بھلا ہوتا ہے لیکن تقریبی کام سے کچھ لوگوں کا بھلا اور باقی کا نقصان ہوتا ہے اس کی ایک بڑی مثال جنگ ہے جنگ انسانی معاشروں کو برباد کر دینے والی شے ہے یہ بچوں کو یتیم عورتوں کو بیوہ اور آباد گھروں کو برباد کر دینے والی شے ہے مگر کچھ لوگ جنگوں میں بھی خوب دولت اور شہرت کماتے ہیں اس کے برعکس تعلیم ایک تعمیری عمل ہے اس سے تمام لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اگر ہمیں اپنے معاشرے کو بہتر بنانا ہے تو ہمیں تعمیری کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہوگی اور تقریبی سوچ کی حوصلہ شکنی کرنا ہوگی ہم ایسا نہیں کریں گے تو کچھ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا مگر عام آدمی مسلسل نقصان اٹھاتا رہے گا یہودی اور ہمارے ٹاک شوز مناظرہ ایک ایسا فن ہے جس میں دو فریق ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے لیے بحث و مباحثہ کرتے ہیں مناظرے کا بنیادی اصول یہ ہے کہ مخالف فریق کی مضبوط ترین دلیلوں کو بے معنی اعتراضات سے چٹکیوں میں اڑا دیا جائے اس کی ایک نمایاں ترین مثال یہ ہے کہ قرآن مجید نے جب یہ چیلنج دیا کہ اس قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ تو ہر گردن اس اعتراف میں جھک گئی کہ اس جیسا اعلیٰ کلام تخلیق کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں مگر یہود اس ناقابل شکست دلیل کا ایسا جواب لائے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے انہوں نے چیلنج سے فرار اختیار کرتے ہوئے الٹا قرآن پر کمال ایاری کے ساتھ یہ اعتراض کر دیا کہ جس کلام میں مچھروں اور مکھیوں جیسی گھٹیا مخلوق کا ذکر ہو وہ اعلیٰ کیسے ہو سکتا ہے گھٹیا تمثیل کوئی اعلیٰ مفہوم تو کیا کوئی بامعنی مفہوم ہی بیان نہیں کر سکتی اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مناظرانہ سوچ کیا ہوتی ہے اور کس طرح الزامی طریقہ کار اور لفاظی پر مبنی اعتراض سے ناقابل تردید چیلنج کو بھی بظاہر ملیا میٹ کیا جا سکتا ہے اس سے کچھ اور ہو نہ ہو اپنے لوگ ضرور مطمئن ہو جاتے ہیں بدقسمتی سے آج کل کے ٹی وی شوز پرنٹ اور سوشل میڈیا پر ہونے والے بحث و مناظرے میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے ان مباحثوں میں اسی طریقہ واردات کو استعمال کر کے ہر غلطی کا بھرپور دفاع کیا جاتا ہے جیسے ہی کسی اخلاقی غلطی کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے فوراً غیر متعلقہ نقطہ اٹھا کر اپنے جرم سے توجہ ہٹانے کے لیے ملبہ کسی اور پر گرا دیا جاتا ہے کسی کرپشن دھاندلی یا زیادتی کا ذکر کیا جاتا ہے تو اعتراف کے بجائے فوراً ایک جوابی الزام لگا دیا جاتا ہے مگر ایسا کرنے والے ہوشیار لوگوں کو شاید یاد نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سطح پر اترنے والے یہود کے الزام کا جواب دینے کے بجائے ان کی جڑ کاٹنے کا فیصلہ کر لیا تھا کاش لوگ یہ بات سمجھ لیں